سہل بن سعد سائدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ جہاد کی ایک صبح دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے اور جنت کے ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اڑتالیس یہ حدیث صحیح ہے